اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات فرمائے اور بے شمار مہربانیاں آپ نے فرمائی انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی فرما دیا وہ قیامت جس کے آنے کا تذکرہ تمام پیغمبروں نے کیا تمام رسولوں نے کیا تمام آسمانی کتابوں نے کیا صحیفوں نے کیا جتنی نشانیاں اور جتنی علامتیں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جتنا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا نہ تو کسی پیغمبر نے اتنا قیامت کے بارے میں نشانیاں بتائی اور نہ ہی توریت میں زبور میں انجیل میں اور آسمانی صحیحوں میں اتنا تذکرہ ہے بلکہ کلام پاک کے علوم کو کلام پاک کے نچوڑ کو اگر تقسیم کیا جائے تو صرف تین ہی چیزیں کلام پاک میں ملیں گی ایک اللہ کی توحید کا بیان اور دوسرے سرور کون دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا بیان اور تیسرے مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کا بیان گویا کلام پاک کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تذکرہ ہے کوئی صورت شاید قیامت کے تذکرے سے خالی ہو اور اس کی یاد سے خالی ہو یہ اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے آخرت کی یاد موت کی یاد قبر کی یاد اور مرنے کے بعد کی زندگی اسے دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ کرے مال کی حوث میں دولت کی حوث میں زمین کی حوث میں اولاد اور بیوی کی محبت میں اپنی آخرت تباہ نہ کرے یہ احسان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کی یاد کی وجہ سے موت کی یاد کی وجہ سے اور قبر کی یاد کی وجہ سے دنیا کی محبتیں کم ہوتی ہیں آدمی جہنم کو یاد کرے محشر کو یاد کرے میزان کو یاد کرے ترازو کو یاد کرے قبر میں پتلیوں کے ملنے کو یاد کرے قبر میں بچھو کے آنے اور سام کے ڈسنے کو یاد کرے قبر کی تاریخی کو یاد کرے وحشت کو یاد کرے اور قبر کی تنہائی کو یاد کرے یہ دنیا دنیا کی طرح لگتی ہے بے مزہ لگتی ہے بے لطف لگتی ہے اور مچھر کے برق سے بھی حقیر اور پیشاب کے قطرے سے زلیل یہ دنیا لگتی ہے جس کی نگاہ آخرت پر نہ ہو مرنے کے بعد کی زندگی پر جس کی نگاہ نہ ہو اسے اس دنیا کے پیشاب کی تھیلی بھی عظمت والی معلوم ہوتی ہے اسے وہ جگہ جہاں پر پاخانہ ڈالا جاتا ہے اس کی بھی ویلیو اور اس کی بھی قدر اس کے نزدیک ہوا کرتی ہے وہ اینٹ اینٹ پر ذرے ذرے پر چٹکی مٹی پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جس کے پیش نظر جنت ہوتی ہے جنت کی ہورے جنت کے غلمان اور جنت کے محل اور جنت کے کا حسن جس کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یقیناً جیسے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے حتیٰ کہ مدینہ شہر ختم ہو گیا سٹی ختم ہو گئی اس زمانے میں کارپوریشن کا نظام نہیں تھا کہ نالیاں بنی ہوئی تھی پیشاب اس میں چلا جاتا تھا پاخانہ چلا جاتا تھا ٹٹیوں میں رکھ کر ٹوکریوں میں رکھ کر لوگ جنگل میں غلازت پھینکا کرتے تھے چیچڑے پھینکا کرتے تھے مرے ہوئے جانور ڈالا کرتے تھے شہر میں تاپن پیدا ہوگا اور بدبو پیدا ہوگی جنگل میں ڈال کر آتے تھے راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں لے کر گئے آقا لے کر گئے ایک محلہ ختم ہوا دوسرا محلہ ختم ہوا مدینہ طیبہ ختم ہو گیا اور جنگل میں اس جگہ پر لے کر گئے جہاں مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ منورہ کے باشندے غلازت کو پھینکا کرتے تھے کچرے کو پھینکا کرتے تھے اس میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ تھا فرمایا ابو ہریرا اس کی کوئی قیمت ہے اس کی کوئی ویلیو ہے پروایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو یہاں آتا کیوں یہ سڑا ہوا تھا یہ گلا ہوا تھا یہ بدبودار تھا یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں تھا یہ دکان میں سجنے کے لائق نہیں تھا اسی لیے یہاں گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا فرمایا ابو ہریرا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کے یہاں سات زمین اور سات آسمان کے خزانے جیسے تم لوگوں کی نگاہ میں یہ بکری کا سڑا ہوا مرا ہوا بچہ جس میں کیڑے مل ملا رہے ہیں تافن پیدا ہو رہا ہے بدبو پیدا ہو رہی ہے اللہ کے یہاں سات زمین اور سات آسمان کے خزانے اس سے بھی بدتر ہیں یہ کب معلوم ہوگا جب آدمی کفن کو یاد کرے جنازے کو یاد کرے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرے قبر کو یاد کرے پنصرات کو یاد کرے نام اعمال کے دیے جانے کو یاد کرے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے ایک تہائی حصے میں مسلمانوں کو امت مسلمہ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ مختلف انداز سے القاریا تم القاریہ کھٹ کھٹانے والی ہے کیا ہے کھٹکھٹانے والی کا تم کا وبا ادرا کم الحافا کد تم دعا تم ملکاریا پیش آنے والا ہے واقعہ کھٹانے والا ہے اللہ کو متکاسر حتا زر تم القابل ویلکلی مزاح اما تلون اویم الذي هم فيه مختلف ایک عظیم خبر کے بارے میں وہ جھگڑ رہے ہیں الدی ہوں فی مختلف کلّا سیال مون غم سیالمون ان قریب پتا چل جائے گا کیا ہے قیامت کیا ہے مرنے کا کھٹکا کیا ہے قیامت کا جھٹکا ادا زلزلت الحردیلزالحا یا ست امنا زلزلت سادی عظیم اے لوگو قیامت کا کھٹکا بڑا خطرناک ہے یوم ترونہا کل کل مرضیات اما ارضعت ذات حمل وما بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اس دن لوگوں کو بے ہوش دیکھو گے قیامت کے جھٹکے کو دیکھ کر قیامت کی آواز کو دیکھ کر قیامت کے باویلے کو دیکھ کر لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوں گے اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ مدہوش ہوئے ہوں گے جگہ جگہ وہ الونکان جیوال بہل یم سپا ربی نصبہ پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں کے بارے میں کون ان کو چلا رہا ہے اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کو خود پوچھو پہاڑ جواب دیں گے قیامت کے دن کہ رب کائنات جو تمہیں چلاتا تھا تمہیں اٹھاتا تھا تمہیں بٹھاتا تھا اور تمہیں بولنے کراتا تھا وہ آج ہمیں چلا رہا ہے بل جیوال کل ہی نہیں من پوچھ تمہیں ہی بھی روئی جیسے ہوا کے اندر اڑتی ہے میرے اللہ نے فرمایا پہاڑوں یہ آسمان کے اندر اور یہ فضاؤں کے اندر دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے اب بھی ڈر نہیں اب بھی خوف نہیں ابھی دنیا چاہیے ابھی مال چاہیے ابھی دولت چاہیے ابھی زمین چاہیے ابھی پراپرٹی چاہیے بیٹھنے تک دنیا کو طلاق دو یہاں رہنے تک مال سے نفرت کرو اور پھر ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اپارٹمنٹ کی پوجا کرو بنگلے کی پوجا کرو دولت کی پوجا کرو سود لے کر ماں کا ستر مرتبہ بلاکار کرو اور رشوت لے کر پیٹ کے اندر جہنم کی آنکھ کو داخل کرو اور جہنم کے لہو کو داخل کرو اور جہنم کے پیپ کو داخل کرو اور یہاں کہو اللہ ان نستعینک ونستغفرک ونؤمن مینبی کا ون تو کلو علیہ خیر مانگتے تجھ سے ہیں تو ہی بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ لمن من حمیدہ تو سننے والا ہے ربنا لقل ہم تعریف تیری ہے اور یہاں سے جانے کے بعد کہو یا ملے صاحب آپ چاہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا زندہ باد کہو اس کے مرد آباد کہو اور کہو دولت سے کام چلے گا اور پیسوں سے کام چلے گا یہاں کہو وہ نقل رکو میب جرم اے اللہ جو تیرے داڑھی مڑے بندے ہیں تیرے جو سوت خار بندے جو ماں کا بلاکار کرنے والے ہیں رشوت لینے والے دینے والے جھوٹ بولنے والے حرام کاری کرنے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے عورتوں کے آبرو لوٹنے والے گھر گھر کو کو سنیما کاٹا بنانے والے عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازاروں میں گھمانے والے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے آپ فطر کی نماز کے اندر وطر کی نماز آخری نماز ہے ہماری اور رکعت توڑ کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ نخلا وہ نخ رخ میں رخ پوچھو جا کر کسی عالم سے مانا کسی مفتی سے مانا اور ترجمہ پوچھو وہ نخلا کھلا کس کو کہتے ہیں خلا تو سنا ہوگا طلاق تو سنا ہوگا طلاق مرد دیتا ہے اور خلا عورت لیتی ہے وہ نہ اے دنیا تو ہمیں طلاق دے نہ دے لیکن ہم سے ہم تج سے خلا لے رہے ہیں اے فاجر اے فاسق اے داڑی منڈے اے بے نمازی کتے اے فلموں کے اداکاروں کی نقالی کرنے والے ان کے طرز پر بال بنانے والے دنیا کی پوجا کرنے والے تو ہمیں طلاق دے نہ دے لو ونت روکو ہم تجھ سے خلا حاصل کر لیتے ہیں ہم تجھ کو چھوڑ دیتے ہیں میں یب چروخ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے اور تیرا فاطق ہو اور تیرا نافرمان ہو نبی کا دشمن ہو مولا ہم دوستی کا ہاتھ اس اس کی طرف نہیں بڑھائیں گے یہاں یہ وعدہ کرتے ہو اور یہاں سے جانے کے بعد ایک مٹھی بالو ریت گھر تعمیر کرتے وقت اگر بارش آئے پر نالے کا پانی پڑے بہ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائے تو پھر بیوی کا لہنگا گھٹنے تک اٹھے اور یہ جھنگر صاحب بہادر کے آستین آدھے آدھے کوہنیوں تک چڑھ جائے کیسے میرے گھر کی جو ہے ریت تیرے گھر کے اندر آ گئی کمبی تیرے گھر کے اندر آ گئی اینٹا تیرے گھر کے اندر آ گیا یہاں کہو ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں خبر کی راحت چاہیے ہمیں جنت چاہیے فیحا انہار من ماہم غیر آسین وہ پانی جو پانی سڑنے والا نہیں ہے وہ پانی کی نہر چاہیے فیحا فیحا لبن اس میں دودھ کی نہر ہے اصل اس میں شہد کی نہر ہے مصفا اور پاک پانی کی نہر ہے یہ یوں کہو کہ ہمیں وہ جنت چاہیے جس کی حور دنیا کے سمندر میں اپنے تھوک کا ذرہ ڈال دے وہ سمندر کے ساتھ سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے اور جس کی حور اگر دنیا کے سورج کے سامنے اپنا انچل اپنا دوپٹہ دکھا دے وہ سورج بے نور ہو جائے اور کہو اللہ یہ حور سے ہم نکاح کرنا چاہے اور سڑی اور زلیل ملون اور مردود دنیا کی ہم پوجا کریں یہ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا جنت ہمارے آنکھوں سے غافل ہو گئی ہم نے جہنم کے ڈر کو بھلا دیا قبر کے پسلیوں کے ملنے کو بھلا دیا میرے رب کا احسان ہے میرے کرب میرے رب کی جو ہے ذرہ نوازی ہے کرم فرمائی ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے جھٹکے مٹ کے دکھا رہے ہیں اور قیامت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں انہی نشانیوں میں سے سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والخمر الکسوف والکسوف آیتان من آیت اللہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے یہ جو سورج نظر آ رہا ہے اس کا گرہن لگنا اس کا بے نور ہونا اس کی روشنی کا چھیننا یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے آخرت کی نشانیوں میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سورہ قیامہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رشاد فرمایا یس الانہ یوم القیامہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی دیکھ لو میرے اللہ کا کلام دیکھ لو سورہ قیامہ کا پہلا رکو پڑھ لو انتیسواں پارہ ہے پوچھتے ہو نا کہ ہمارے دادا کو بھی اس زمانہ کا ملا کہتا تھا قیامت آنے والی ہے ہمارے پردادا کو کہتا تھا ہمارے نانا کو کہتا تھا ہمارا خسر کہتے کہتے مر کر چلا گیا ہمارا پر دادا کہتے کہتے مر کر چلا گیا یہی سوال قیامت جو ہے اہل عرب کے مشرقین اور کفار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے یس یوم قیامت کب آئے گی تو بھی تو کہتا ہے چھپے دل میں اور دل کے کسی خانے میں یہ چور چھپا بیٹھا ہے یہ علماء کا کام ہے صاحب غلط قسم کی باتیں کہہ کر دنیا کی محبت نکالتے ہیں آخرت سے ڈراتے ہیں کس نے آخرت کو دیکھا کس نے قبر کے بچوں کو دیکھا کس نے قبر کے اجدے کو دیکھا کس نے قبر کی تاریخی کو دیکھا کس نے قبر میں پتیوں کے ملنے کو دیکھا ان کو کام نہیں ہوتا بس یہ دین کے نام پر آخرت کے نام پر ڈراتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یہی سوال جو آج منافق قسم کے مسلمانوں کے چور دل کے اندر چھپا ہوا ہے یہ چور سوال یس القیا قیامت کب واقع ہوگی ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو ہماری نسلوں کو ہمارے جو اس ملک کے اندر بادشاہ آئے تھے ان بادشاہوں کو ڈرایا کرتے تھے یہ الانہ یوم القیامہ قیامت آئے گی کب آخر بریدا بری البر و قصف القمر وجویا شمس القمر میرا اللہ کہتا ہے مانگنا مت طلب مت کرنا یہ قیامت کا بڑا جھٹکا ہے بڑا خطرناک جھٹکا ہے برداشت نہیں کرے گا مانگنا نہیں نہیں اس کو اس کو طلب نہیں کرنا القاریہ تم القاریہ کھٹ کٹانے والا ہے کیا ہے یہ کھٹ کٹانے والی وہاں ادرا کم القاریہ بچہ جب نہیں مانتا اسکول کو جانا اور بچہ جب کسی چیز کی قدر نہیں کرتا روٹی کی قدر نہیں کرتا نعمت کی قدر نہیں کرتا رزق کی قدر نہیں کرتا پیسوں کی قدر نہیں کرتا باپ ایک مرتبہ سمجھاتا ہے بیٹے یہ روٹی ہے بیٹے یہ دس کی نوٹ ہے بیٹے یہ سو کی نوٹ ہے کیا تجھے معلوم نہیں یہ سو کی نوٹ ہے پھر وہ بے قدری کرتا ہے کیا تو نہیں جانتا یہ سو کی نوٹ ہے میرا رب کتنا مہربان ہے میرا رب کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے القاریا کھٹکھٹانے والی ہے ولقاریہ اور کیا ہے کھٹ کھٹانے والی واضرہ کا ولقاریہ پھر کیا ہے کھٹانے والی بار بار ضمیروں کو جھجوڑ کر اور اسے آگاہ کر کر یہ سلو یوم القیاما یہ پوچھتے ہیں یہ کھٹکھٹانے والی یہ زلزلہ بپا کرنے والی یہ زمین کے خزانے اگلنے والی یہ پہاڑوں کو روئی کے گال کی طرح ہوا میں اڑانے والی یہ چاند کو بے نور کرنے والی یہ سورج کو بے روشن کرنے والی یہ ستاروں کو لپیٹنے والی یہ سمندر کے اندر آگ لگانے والی ادھر شمس و قوبیرت و ادھر نجوم قدرت دل الجبال والیرت وہ العشار اشار ولت الوحوش حشرت زندہ دل رکھتے ہو میرے اللہ کا کلام پڑھو کلیجہ پگل جائے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ پیشاب کیا کرتے تھے پیشاب کے راستے سے خون آیا کرتا تھا میرے رب کے کلام کی سور تکویر کو تم پہچان لو میرے رب کے کلام کے سورہ حج کی آیتوں کو پہچان لو میرے میرے رب کے کلام کے سورہ انفطار کی آیتوں کو تم پہ جان لو میرے رب کے کلام کے سورہ قاریہ کے ترجمے کو تم جان لو میرے رب کے کلام کے سورہ حاقہ کے تفسیر اور تشریح کو تم جان لو میرے رب کی قسم ہمارا وہ انجام ہوگا جو انجام حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا ہوا استنجا کیا کرتے تھے پیشاب کیا کرتے تھے پیشاب کے راستے سے خون آیا کرتا تھا کو بلایا گیا اتکبا کو بلایا گیا ڈاکٹروں کو بلایا گیا کیا وجہ سے پیشاب نکلنے کے بجائے اس نالی سے خون نکلا کرتا ہے حکما آجیز آ گئے طبیب آجیز آ گئے ڈاکٹر آجیز آ گئے ایک دیوانہ وقت کے بادشاہ سے کہا میں سفیان سوری کا علاج کروں گا بادشاہ نے کہا تم ہمارے دربار کا ادب جانتے ہو ہمارے دربار کا احترام جانتے ہو ہمارے دربار کا روپ تم جانتے ہو زبان چلانے کا انجام تم جانتے ہو علاج کرو گے انعام سے نوازا جائے گا زمین تحفے میں دی جائے گی اور یہاں دربار کے اندر ملازمت دی جائے گی اور اگر تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس فقیر نے کہا ہاں بادشاہ اس دربار کا میں انجام جانتا ہوں اس کا روپ اور اس کا دبدبا میں جانتا ہوں اجازت دو میں اس کا علاج کروں گا بادشاہ نے اجازت دے دی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا وقت کا بادشاہ تھا عالم بھی تھی یہاں بادشاہ تھا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ تھے اور یہ چلتا ہوا بظاہر فقیر تھا اس نے یوں کہا کہ سفیان سوری کی بیماری کا ایک علاج ہے کہ وہ قیامت سے ڈرنا چھوڑ دے قیامت کے خوف نے ان کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے اللہ کے قید نے اللہ کے ڈر نے قبر کی یاد نے ان کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے ان کے کلیجے کے راستے سے خون نکل کر پتے میں جا کر پیشاب کی تھیلی میں جا کر ان کے پیشاب کے راستے سے خون خارج ہو رہا ہے انہوں نے الکاریا کا ترجمہ جان لیا تھا وہ بینک لون نہیں جانتے تھے وہ بینک مینیجر نہیں جانتے تھے وہ زمین کی ویلیو نہیں جانتے تھے ہائی وے کی زمین کیا ہے روڈ کی زمین کیا ہے کارپوریشن کی زمین کیا ہے سلم کی زمین کیا ہے بی ڈی اے کی زمین کیا ہے اپارٹمنٹ کے اندر پہلے مالی کی ویلیو کیا ہے لفٹ ہو تو کیا قیمت ہے بغیر لفٹ ہو تو کیا قیمت ہے منسٹروں کے پڑوس کے اندر اور فلم میں ناچنے والے ہجڑے اور زانیوں کے بغل میں مکان کی کیا قیمت ہے رائل بنگلہ کیا ہوتا ہے اور برج دبئی اور دبئی کی عمارت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ صرف یہ جانتے تھے الخاریا تم وما ادرا کم القاریہ وہ کھٹانے والی چیز کو جانتے تھے وہ جانتے تھے یہ سلون کا امی ایان امراحا وہ جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی پیدا بری بسر یہ آنکھیں جٹ جائے گی مت جٹلاؤ قیامت کو کافروں کی طرح ابو جہل کی طرح ابو لہب کی طرح دنیا میں اور ہیں قیامت کے جھٹلانے والے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تمہیں یہ دھرتی کی ضرورت نہیں ہے ابو جہل بہت ہیں فرعون بہت ہیں اور ادبا بہت ہیں شیوا بہت ہیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول بہت ہیں عبداللہ ابن سبا بہت ہیں یہودی بہت ہیں اور امریکہ کے کتے قیامت کو جٹلانے کے لیے کافی ہیں اور برطانیہ کے عیسائی قیامت کو جٹلانے کے لیے کافی ہیں اللہ اللہ کے لیے قیامت کو نہ جٹلاؤ اس سلون کا انسا ایان مرساہا آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا فعدا بری قل بسر وقصف القمر میرا اللہ کہتا ہے جب تم دیکھو گے قیامت کو قیامت کے آثار شروع ہوں گے مغرب سے سورج نکلے گا زمین سے جانور آئے گا دجال آئے گا امام مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے ادا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور انسان پوچھے گا وقال الانسان ما لها اے زمین تجھے کیا ہو گیا یوم اس دن زمین کو میرا رب زبان دے دے گا آج سی ڈی بول سکتی ہے آج کیسٹ بول سکتی ہے آج کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک بول سکتا ہے آج موبائل کی چپ بول سکتی ہے موبائل کو کس نے بلوایا کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کو کس نے بلوایا سی ڈی کو ڈی وی ڈی کو کس نے بلوایا کیسٹ کی پٹی کو کس نے بلوایا ٹیپ ریکارڈ کو کس نے بلوایا جس نے ذات نے ان کو بلوایا وہ ذات اس دن ران کو زبان دے دے گی ہاتھ کو زبان دے دے گی جسم کو زبان دے دے گی کلام پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں چوبیس کے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اس دن ران گواہی دیں گے پیر گواہی دیں گے ہاتھ گواہی دیں گے اور یہ سر گواہی دے گا یہ شرم کا گواہی دے گی اور یہ انسان پوچھے گا تم میرے آزا رہ کر تم میرے خلاف بلوا رہے ہو میرے خلاف شہادت دے رہے ہو یہ آزا کہیں گے جس رب نے دنیا میں تمہیں زبان سے بولنے کی طاقت دی تھی آج وہی رب ہمیں بولنے کی طاقت دے رہا ہے گناہ مت کرو یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے یہ آنکھ گواہی دیں گے یہ زبان گواہی دے گی یہ ناک گواہی دے گی یہ سلو نگانسا ایان مرسا وہی اللہ جو آج کارڈ سے بلوا رہا ہے زمین کو زبان دے گا اور اللہ زمین آ انسان پوچھے گا انسان و مان رہا یوم تو اخبارها اخبار ربك اوحى لها اللہ تعالیٰ اس کو وہی کریں گے اللہ اس کی طرف الہام کریں گے اور وہ زمین خبریں بیان کرے گی اور وہ زمین اپنے مردوں کو اپنے خزانے کو نکال کر باہر کرے گی قیامت کو طلب مت کرو قیامت کو جھٹلاؤ نہیں اس دن آنکھیں چنیاں جائیں گی وہ جمعہ شمس سل چودہ سو تیس سال پہلے جو اونٹوں کا زمانہ تھا جو چراغ کا زمانہ تھا جو جہالت کا زمانہ تھا جو تاریخی کا زمانہ تھا اور جو بدعنوانی کا زمانہ تھا قتل کا دور دورہ تھا شراب کا دور دورہ تھا جہالت کا دور دورہ تھا عرب پر دنیا کی کوئی حکومت حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں کئی مربع زمین کے خلیفت المسلمین بنے امام الم المؤمنین بنے یہ عمر فاروق فرماتے ہیں ایک زمانہ جہالت کا ایسے گزرا میں اون چرایا کرتا تھا میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا عمر بکریاں چرانا نہیں آتا کہ بکریوں کے پیشاب کے چھیٹے تیرے کپڑوں پر پڑ رہے ہیں آج جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمر کو ایمان کے صدقے میں قرآن کے صدقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امیر المؤمنین بنا دیا ہے خلیفت المسلمین بنا دیا ہے اتنی گئی گزری قوم تھی یہ اس قوم پر کوئی دنیا والے حملہ بھی نہیں کرتے تھے حکومت کرنے تیار نہیں تھے ایسے زمانے میں تاریخی کے زمانے میں جہالت کے زمانے میں چودہ سو تینتیس سال پہلے میرے اللہ نے فرما دیا چاند کو گرہن لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے سورج بے نور ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے فرمایا اس انون کا انساتی ایان مرساہا فیم انتم ان ذکراہا یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اور سور قیامہ میں کہا کہ فیدہ بری البصر بسر القبر اصفل الشمس والقمر اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو چنیا دیں گے چاند کو بے نور کر دیں گے سورج اور چاند کو ایک جگہ پر کر دیں گے یہ اس زمانے میں جب لوگوں کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا شراب پی کر حالت نشہ میں اپنی ماں کا بلاکار کرنے کے لیے قدم بڑھایا کرتے تھے باپ کی موت کے بعد اپنی ماں کو وراثت میں حاصل کر کر وہ سلوک جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے یہ کرنے کے لیے لڑائی کیا کرتے تھے ایک جانور کے مرنے پر ایک مرغے کے مرنے پر صدیوں تک خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہوا کرتی تھی وہ زمانے کے اندر میرے اللہ کے کلام کی سچائی کا اس سے بڑا کھلا ہوا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اس زمانے کے اندر میرے اللہ نے کہہ دیا کہ چاند کو گرہن لگتا ہے سورج کو گرہن لگتا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے اللہ نے فرمایا چاند اور سورج اور زمین ایک لائن کے اندر آ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اصل جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی ہے چاند ایک آئینے کی طرح ہے آئینے پر روشنی پڑتی ہے تو پھر وہ آئینہ اپنی روشنی زمین پر ڈالتا ہے اصل جو ایندھن جل رہا ہے وہ ایندھن سورج کے اندر جل رہا ہے جو لاوا پک رہا ہے وہ سورج کے اندر پک رہا ہے اب دیکھیے ٹارچ ہے ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے سامنے آئینہ ہے ایک گول اس آئینے پر روشنی پڑتی ہے تو پھر اس آئینے کی روشنی دیوار کی طرف جاتی ہے یہ ٹارک سورج ہوا آئینہ چاند ہوا اور دیوار کے جس حصے پر روشنی پڑ رہی ہے وہ زمین ہوئی اب قرآن نے چودہ سو تیس سال پہلے کلام پاک کی سچائی پر ہم مرے ہم مٹے ہماری آل اولاد قربان ہو مان لو اللہ کے کلام کو میرے اللہ نے جو کہا سچ کہا چاند کے بارے میں سورج کے بارے میں گرہن کے بارے میں بے نور ہونے کے بارے میں کہا کہ جب ایک لائن کے اندر آ جائیں گے یہ سورج ہوگا اور بیچ میں چاند آ جائے گا پھر زمین ہو جائے گی اب بتائیے کہ تاج سے ہم نے روشنی ڈالی اور اس کے منہ کو ہم نے آئینے سے ڈھک دیا تو پھر اس کا عکس جو ہے زمین پر نہیں جائے گا دیوار پر نہیں جائے گا روشنی چاند پر آ کر ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے اب جو سورج گرہن لگا ہے سورج اور ہماری زمین کے درمیان چاند پوری طریقے سے آ چکا ہے وہ حائل ہو چکا ہے جیسے ایک لائٹ کے اوپر آپ کپڑا رکھ دیں آپ کوئی تختہ رکھ دیں لوہے کی پلیٹ رکھ دیں تو لائٹ کی روشنی کی کرنیں آپ کی گاڑی کا جو بلب ہے ہیڈ لائٹ ہے وہاں پر آپ کپڑا ڈال دیں تو سامنے روشنی نہیں جا سکتی اسی طریقے سے سورج سے نکلنے والی شوائیں جو زمین پر پڑتی ہیں روشنی جو زمین پر آتی ہے اب درمیان میں چاند پوری طریقے سے ایک ہزار سال تک ایسا دوبارہ نہیں آئے گا اس طریقے سے مکمل سورج گرہن ہے باہر کی طرف دیکھیے تاریخی ہے لگ نہیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہے ایک بج کر دن کے بیس منٹ ہے لگ رہا ہے کہ سورج ابھی نکلنے والا ہے صبح صادق کا موقع ہے اشراق کا موقع ہے چاند مکمل طریقے سے درمیان میں آ گیا تو قرآن نے کہا کہ چاند سورج اور زمین ایک لائن کے اندر آ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ان دونوں کے درمیان کئی لاکھ کلومیٹر کا کئی ارب کلومیٹر کا فاصلہ ہے زمین کے اندر اور چاند کے اندر چاند کے اندر اور سورج کے اندر سورج کے اندر اور سورج جس دائرے کو لے کر گھومتا ہے کولو کا بیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولو کا جو بیل ہوتا ہے اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اور کولو کے بیل کی لکڑیاں اور اس کی رسیاں اس سینٹر پوائنٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیل دن رات اس کے ارد گرد اس چکر کے اور اس دائرے کے اس سینٹر پوائنٹ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے قربان جائے جس زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھا جس زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی جس زمانے میں راکٹ نہیں تھا جس زمانے میں سائنس کا وجود نہیں تھا جس زمانے میں ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا جس زمانے کے اندر تیز رفتار سواریاں راکٹ ہوائی جہاز اور ریل بس وغیرہ نہیں تھی اس زمانے کے اندر کلام پاک کا تیئیس و بارہ یاسین پڑھیے وہ شمس تجری مستخر اللہ لالی کا تقدیر العزیز العلیم میرے رب نے کہا یہ سورج جو ہے پلاٹو نام کا ایک سیارہ ہے وہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے اس کے ارد گرد اپنا دائرہ اور اپنا چکر پورا کر رہا ہے یہ چکر لگاتے لگاتے ایک وقت وہ آ جاتا ہے وہ جمیا شمس یوم المفر کہ جب یہ چاند سورج اور یہ زمین تینوں ایک لائن کے اندر آ جائیں گے کہاں انسان کو اپنے چرانے والے بکریوں کے پیشاب کا پتا نہیں حضرت عمر فاروق کے کپڑوں پر چیٹے پڑ جاتے تھے کہاں سوا ارب میل دور پر یہ چاند کہاں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر سورج پھر وہاں سے سوا ارب کلومیٹر کے فاصلے پر پلاٹو اس زمانے کے اندر میرے رب نے کہا شمس والقمر یہ گرہن جو لگتا ہے یہ چاند جو بے نور ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک قطار میں لے آتے ہیں یہ گھومتے گھومتے ایک مقام پر ایسا آتا ہے کہ درمیان میں چاند آ جاتا ہے نیچے زمین آ جاتی ہے اوپر سورج آ جاتا ہے میں نے گاڑی کی مثال دے کر کہا کہ آپ اپنی اسکوٹر کا اپنے فور ویلر کا ہیڈ لائٹ آن کر کریں آن کرنے کے کے بعد درمیان اندر ایک اٹا اور ایک کپڑا لے کر آئیں تو وہ روشنی رک جاتی ہے وہ جمعہ اس دن چاند جو بے نور ہوگا ہم چاند کو سورج کو اور زمین کو ایک قطار کے اندر لے کر آ جائیں گے اور اس قطار میں لانے کی وجہ سے یہ چاند کی روشنی چلی جائے گی یہ سورج کی روشنی چلی جائے گی اور یہ سورج اپنا جو سینٹر پوائنٹ ہے اور اپنا جو مرکز ہے پلاٹو اس سے جب اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا آپ نے اپنے گھر کے اندر جانور پال رکھا ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر پنجرے کے اندر توتا پال رکھا ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی ٹنکی کے اندر مچھلی کو پال رکھا ہے مچھلی کا جو دائرہ ہے وہ ٹنکی ہے اور توتا جو پال رکھا ہے وہ پنجرا ہے پنجرا ٹوٹ جائے گا تو طوطا بے قابو ہو جائے گا ٹنکی ٹوٹ جائے گی پانی اور مچھلی بے قابو ہو جائے گی اور اسی طریقے سے وہ جانور جو آپ کی کوٹی سے بنا کھوٹی سے بنا ہوا ہے اگر اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا وہ جانور جانور ٹوٹ کر اس گاؤں کے اندر دیہات کے اندر شہر کے اندر بے قابو ہو کر چلا جائے گا میرے رب نے کہا وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ جب یہ سورج کا ناتا پلاٹوں سے ٹوٹ جائے گا اور جب اس کا ناتا اس سے ٹوٹ جائے گا تو اس کا جو سمبند چاند سے ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور چاند کا جو سمبند زمین سے ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو ستاروں کی جو روشنی ہے چاند اور سورج سے لی ہوئی ہے وہ بے ہو جائیں گے ادل سوا ان فطرت و ادل قواقب ان تثرت وہارت و عیدل قبور کہ جب آسمان پھٹ جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے جانور جمع ہو جائیں گے ان جانوروں کو پتہ لگ جائے گا آج جو گرہن نظر آ رہا ہے یہ گرہن سائنسدانوں نے نہیں بتایا چودہ سو تیس سال تینتیس سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا اور نازل کر کے فرمایا اے لوگوں دیکھو یہ یہ چاند سورج تمہارے مقابلے میں کتنے طاقتور ہیں اور کتنے قوت والے ہیں تم کس سے پیدا ہوئے من کا تم میں کوئی موتی سے پیدا ہوا تم میں کوئی ہیرے سے پیدا ہوا تم میں سے کوئی سی پی کی جو ہے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا تم میں کوئی مائع مصفہ بسلری واٹر سے پیدا ہوا تم میں سے کوئی زمزم سے پیدا ہوا تم میں کوئی تسمیم سے پیدا ہوا تم میں کوئی کوثر سے پیدا ہوا تم میں کوئی چاند کی روشنی سے پیدا ہوا تم میں کوئی سورج کی حرارت سے پیدا ہوا تم میں کوئی زمین سے اگنے والے پھل کی طرح ہوگا من شعی انخلا کا میرا اللہ پوچھتا ہے کس چیز سے پیدا ہوئے بادشاہ ہو تو کیا ہوا ظالم ہوا ہوا تو کیا مظلوم ہوا تو کیا ہوا امیر ہوا تو کیا ہوا حکمران ہوا تو کیا ہوا ذوالقرنین ہوا تو کیا ہوا پیغمبر ہوئے تو کیا ہوئے ولی ہوئے تو کیا ہوئے قطب ہوئے تو کیا ہوئے ابدال ہوئے تو کیا ہوئے من ای ان خلقا اے انسان کس چیز سے تو پیدا ہوا میں نے چاند کو حدیث پاک میں آتا ہے سرور کونین کو دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چاند کو عرش کی روشنی سے پیدا کیا میں نے سورج کو عرش کی روشنی سے پیدا کیا پیدا کرنے والا رب کائنات کہے دنیا کا کوئی میں کا لال جھٹلائے آج تک رب کی کوئی بات جھوٹی ہو سکی آج تک نبی کی کوئی بات جھوٹی ہو سکی مسواک کو جھٹلایا جا سکا سرمے کو جھٹلایا جا سکا نماز کو جھٹلایا جا سکا تحجد کو جھٹلایا جا سکا وضو اور غسل کو جھٹلایا جا سکا میرے نبی نے جو بات کہی کیا وہ بات ایک جو ہے سوئی کے ناکے کے برابر کوئی ایک بات غلط ثابت ہوئی پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا حمل میں جو چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے بارش کب آتی ہے اللہ جانتا ہے موت کب ہوتی ہے اللہ جانتا ہے قیامت کب آتی ہے اللہ جانتا ہے ان اللہ عند اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہ یونزل الغیث اور بارش کو برساتا ہے وہ یا فی الارحام اور جو کچھ رحم مادر میں ہے لڑکا یا لڑکی یا ہجڑا یہ اللہ جانتا ہے تو اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اب اسکیننگ والوں نے الٹرا ساؤنڈ سسٹم والے بتلا دیتے ہیں چالیس دنوں کے بعد چار مہینے کے بعد لڑکا ہے یا لڑکی کیا آپ سمجھیں گے رب کا قرآن جھوٹا ہو گیا کیا آپ سمجھیں گے کلام پاک کی آج جھوٹی ہو گئی اس میں رب نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ رحم مادر میں کوئی نہیں جانتا آج ہاسپٹل والے بتا رہے ہیں آج اسکیننگ والے بتا رہے ہیں رب کائنات نے کہا کہ برسات کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آج جو ہے ٹی وی کی نیوز والے بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر پیشن گوئی ہے برسات ہو سکتی ہے اور عموماً ہو جاتی ہے کیا میرے رب کی پیشنگ وہی جھوٹی ہو گئی کیا میرے رب کی کلام پاک کیا ہے جھوٹی ہو گئی ہر کس جھوٹی نہیں ہوئی علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی چیز کے غیب کے پردے کو پھاڑ کر جاننا علم نہیں ہے دیکھیے یہاں دیوار کے پیچھے اگر کوئی نل ہے وہاں وضو کر رہا ہے میں گئے بغیر کیمرے میں دیکھے بغیر اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ علم غیب ہے اور میں کسی کی اطلاع لیے بغیر فون سے مخبری کیے بغیر میں اگر آپ کو بتاؤں تو علم غیب ہے لیکن میں نے یہاں پر سوراخ کر دیا سوراخ میں دیکھا اور دیکھ کر میں نے آپ کو بتایا تو کون سا کمال ہوا میرے اللہ نے کہا کہ بغیر آلے کے بغیر سبب کے بغیر سائز کے بغیر ٹیکنالوجی کے میرے علم کی بنیاد پر ہم جو ہے قیامت کے علم کو جانتے ہیں ہم ماں کے پیٹ میں کیا ہے جانتے ہیں ہم برسات کہا اگر تم ہمارے علم سے ٹکر لیتے ہو ہمارے علم سے چیلنج لیتے ہو سائنس کی مدد چھوڑ دو سائنس کو تمہارے باپ نے پیدا کیا کیا کمپیوٹر کو تمہارے باپ نے پیدا کیا چوٹی کو تم نہیں پیدا کر سکتے مری ہوئی مکھی میں جان نہیں ڈال سکتے یہ چیزیں لوہا اس میں آیا اس میں سائنس آئی اس میں ٹیکنالوجی آیا یہ علم تمہیں کس نے دیا یہ چیز کس سے بنی اگر تم ہمارے علم کا مقابلہ کرتے ہو کھڑے ہو جاؤ ایک حاملہ عورت کو دیکھ کر بتاؤ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی میرے رب کا چیلنج کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا میرے آقا کے پرمودار کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں آنکھ رہیں گی ایک ایک بات چودہ سو تیس سال پہلے کلام پاک کے اندر جو کہہ دی گئی کوئی اس کو نہیں جھٹلایا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا سائز جھوٹی ہو گئی سائز دان جھوٹی ہو گئے دنیا والے جھوٹے ہو گئے اور دنیا کے اندر ان کے دریا میں اوتا لگانے والے جھوٹے ہو گئے لیکن رب کا فرمان نہ جھوٹا ہو سکا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیل اللہ کرنا پیغمبر کی سنت میں سے ہے اگر نیند نہ بھی آئے بسترے پر پڑھ کر اپنے آزا کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنے کو ریفریش کرے ذرا سکون پہنچائیں آج اطبا آج ڈاکٹر آج کے حکمہ آج کے سائنسدان جھگ بور کر کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے عمر بھر ہارٹ کی بیماری نہیں آتی چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے جو بات فرمائی جس چیز کو پسند کیا جب آپ کے دسترخوان کے اندر سالن آتا تھا کدو کو تلاش کر کر آپ کھایا کرتے تھے آج کدو کی منفاط پر اور کدو کے نفع پہنچ جانے پر اتبا کرام کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آخا نے جسے پسند فرمایا آج اس میں سراسر رفا ہے آخا نے مردوں کے لیے یہ پسند فرمایا کہ ان کے پاجامے ان کے پیانٹ ان کی لنگیاں ٹکنے سے نیچے نہ ہو اور اگر ہو یقیناً اس سے بیماریاں ہوں گی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لینا ابھی ان قریب ابھی ان قریب آپ اور میں مر نہیں پائیں گے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم پیدا ہوگی سائنسدانوں کی ایک ٹیم پیدا ہوگی وہ کہے گی چیخ چیخ کر کچھ تو تمہارے نبی تم سے کہتے تھے تمہاری بخاری تمہاری ترویزی اور تمہاری ابو داؤد تمہیں چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ تم جو ہے اپنے ٹکنے سے نیچے لباس کو نان لگاؤ اللہ تمہیں عزت کی نگاہ سے اور تمہاری طرف چہرہ اٹھا کر بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تم نے نہیں مانا لکھ کر رکھ لو ان قریب ڈاکٹروں کی ایک ٹیم پیدا ہوگی ریسرچ کرے گی تحقیق کرے گی اور کہے گی ایڈس کی بیماری کے اسباب کس سے پیدا ہوتے ہیں سوئن فلو کی بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے ڈپریشن کی بیماری لکھ کر رکھ لو اگر یہ بات نہ ہو تو پھر جو چاہے تم کہہ لینا آخا نے جسے فرمایا اس میں سراسر سلامت ہے حدیث پاک میں آتا ہے آب و سیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیاد نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سفید کپڑا زیادہ پسند تھا آج ڈاکٹر کہتے ہیں سفید کپڑا پہننے سے بی پی کے اندر اور طبیعت کے اندر فرق آتا ہے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے اور یہ جو سورج کی شعائیں ہیں اور زمین کی فضا ہے اس سے اچھی چیزیں لے کر وہ جسم کو پہنچاتا ہے آخا نے جسے پسند فرمایا اس میں سراسر نفع ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سورج کو بے نور کر دے گا اللہ چاند کو بے نور کر دے گا کل میں پاکستان کے حضرت مولانا صحبان محمود 早还是早 ایک بیان سن رہا تھا خدا کرے وہ بات سچی ہو جائے اس لیے کہ قیامت کا جھٹکا نہ مجھ سے برداشت ہوگا نہ ہماری آل اولاد سے برداشت ہوگا نہ آپ سے برداشت ہوگا نہ آپ کے باپ دادا سے برداشت ہوگا نہ دولت کام آئے گی نہ مال کام نہ بیوی نہ اولاد نہ یہ کارخانے نہ یہ زمین یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں حضرت کی کیسٹیں بہت چلا کر دی تھی اس زمانے کے اندر ہم نے ایک تقریر سنی تھی حضرت نے کہا تھا کہ قیامت جب قائم ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زمین سے اٹھائیں گے ورنہ قیامت کا فائدہ ہی کیا ہوگا کہ قیامت آئے اور آدمی مر چکا ہو اور جو لوگ ہوں ان کا کیا قصور کہ ان پر قیامت آ رہی ہے اور جو لوگ چلے گئے ان پر قیامت نہیں آئے گی حضرت یقیناً مقرر تھے اور خطیب بے بدل تھے لیکن حضرت محقق نہیں تھے حضرت نے یہ بات اپنے زمانے میں کہی ہم نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی حضرت مولانا مفتی محمود صاحبان صاحب بڑے علامہ ہیں اور بڑے محقق ہیں کل ہم نے آثار قیامت کے تعلق سے حضرت کی نیٹ پر بات سنی تو حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی دعا کرو حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بات غلط ہو جائے حضرت مولانا محمود صحبان صاحب دامد برکات عمر عالیہ کی بات صحیح ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ مر گئے وہ قیامت کے جھٹکے سے بچ گئے اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو یہ موت کا جھٹکا بھی قیامت سے کم نہیں ہے یہ سکرات کی تکلیف بھی قیامت سے کم نہیں ہے یہ جنازے میں سوار ہو کر جانا بھی قیامت قیامت سے کم نہیں ہے یہ قبر کے اندر تنہا سونا بھی قیامت سے کم نہیں ہے یہ بسلیوں کا ملنا بھی قیامت سے کم نہیں ہے یہ قبر کے اندر حشرات الارض کا آنا کیڑے مکڑوں کا آنا بھی قیامت سے کم نہیں ہے اللہ کرے یہ بات صحیح ہو جائے اللہ قیامت کے جھٹکوں سے قیامت کے آثار سے قیامت کے مسائب سے قیامت کے زلزلے سے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لے حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پروایا کہ دنیا میں جتنے نیک کار لوگ ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے گا اور قیامت جو قائم ہوگی وہ فاجر و فاسق پر قائم ہوگی اے اللہ ہمارا شمار اس میں نہ فرمانا اے اللہ قیامت کے جھٹکے کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے قیامت کے زلزلے کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے لیکن جو نام نہاد مسلمان اور جو چور منافق خاندان مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے نوازی بچ جائیں گے داڑھی والے بچ جائیں گے حلال روزی والے بچ جائیں گے تحجد گزار بچ جائیں گے اللہ کا خوف کرنے والے بچ جائیں گے اللہ کے حضور سجدہ کر کر زمین کو اپنے آنکھوں سے تر کرنے والے بچ جائیں گے اے طالب جنت تیرے لیے خوشی ہو اے جہنم سے ڈرنے والے تیرے لیے مشر مسرت کی خبر ہو تیرے لیے خوشخبری ہو کہ تجھ پر قیامت نہیں آئے گی کی اس لیے کہ حضرت مولانا نے حدیث کے حوالے سے فرمایا فاجر فاسق ایسے کمینے ایسے دلیل ایسے حرامی جو مال کی پوجا دولت کی پوجا زمین کی پوجا مرو بغیزی کو اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرو یہی دنیا تمہیں لے کر ڈوبے گی اسی دنیا سے ایک جانور نکلے گا جو تمہیں تباہ کر دے گا برباد کر دے گا اسی دنیا سے دجال آئے گا جو تمہیں اپنی جنت میں لے جا کر خدا کی جہنم میں پہنچا دے گا اسی دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ و ماجوج کو نکالیں گے جو تمہیں تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے آج قدرت کی نشانی دیکھ لو ملا کی بات کو نہ سمجھے ہو مول مولوی کی بات کو نہ سمجھے ہو وائس کی بات کو نہ سمجھے ہو ناصر کی بات کو نہ سمجھے ہو خطیب کی بات کو نہ سمجھے ہو مقرر کی بات کو نہ سمجھے ہو اللہ نے اس پیشانی پر دو عدد تمہیں آنکھ دے رکھی ہو آج سورج کو دیکھو سورج کو پوچھو اے سورج تو ہم سے کروڑوں درجے گنا طاقت رکھنے والا قوت رکھنے والا پیدائش رکھنے والا وسط رکھنے والا کون سی ذات ہے جسے آج تجھے بے نور کر دیا من ائی شعین خلقا من نطفہ میرا رب پوچھتا ہے میں نے سورج کو میں اب عرش کے نور سے پیدا کیا چاند کو عرش کے نور سے پیدا کیا ایک کلیل انسان فرعون بننے والے حامان بننے والے دجال بننے والے جورو کا غلام بننے والے دولت کی پجاری مالی کے پجاری کارخانے کے پجاری میں نے تجھے سود حرام کیا تھا سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے حرامی پوچھ من شعین خلقا تیرے باپ کو پوچھ تیرا باپ تیری ماں کے رحم میں نہ ڈالتا ڈالتا گندا پانی نہ نہ تو اس دنیا میں آتا شعین ائی من نطفہ خلقہ فقدرہ میرا رب کہتا ہے تیرے باپ کے گندے پانی اچھلتے ہوئے پانی سے جو تیری ماں کے رحم مادر کے اندر گیا اگر یہ پانی نہ جاتا یہ پانی پانی تیرے باپ کے کپڑوں کو لگ جاتا یہ پانی تیرے باپ کے رانوں کو لگ جاتا ستر مرتبہ پانی سے وہ دھوتا اتنا گندا پانی اتنا ناپاک پانی اتنا گھیم کرنے والا پانی بنا پھرتا ہے اور دنیا کا پجاری بنتا ہے اس سورج کو میں نے محبت سے بنایا تھا اس چاند کو میں نے محبت سے بنایا تھا اور جس وقت سے پیدا کیا آج تک اس نے میری پل بھر لاپرواہی نہیں کی میں کہتا ہوں ڈوب جا تو ڈوب جاتا ہے میں کہتا ہوں تلو ہو جا تلو ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں روشنی دے تو روشنی دینے لگتا ہے میں کہتا ہوں روشنی چھن جا تو روشنی کو جو ہے وہ اپنے آپ میں چھپا لیتا ہے اور ہر رات غروب ہونے کے بعد جب یہاں سے ساڑھے چھ بجے سوا چھ بجے جب تمہاری دنیا سے سورج گرو ہوتا ہے سرور آخا تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے یہ سورج جاتا ہے یہ مت پوچھو سائنسدانوں سے یہ مت پوچھو امریکہ کے کتوں سے کہ نہیں سورج یہاں سے نکل کر امریکہ چلا جاتا ہے سورج یہاں سے نکل کر برطانیہ چلا جاتا ہے یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے وہاں رات ہوتی ہے یہاں دن ہوتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے تم نے کو نہیں سمجھا تم نے چاند کے ٹکڑے ہونے کو نہیں سمجھا تم نے میرے نبی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے کو نہیں سمجھا تم نے میرے نبی کے ہاتھ میں کنکریوں کے کلمہ پڑنے کو نہیں سمجھا تم نے نبی کے سارے شور میں پناہ لے کر دشمن کے آ کر دے کر چلے جانے کو تم نے نہیں سمجھا تم نے میرے نبی کے بسترے کی گرمی جانے سے پہلے تک آسمانوں کی سیر جنت کی سیر جہنم کا معائنہ اور رب کائنات سے ملاقات کرنے کو نہیں سمجھا تو تم اسے کیا سمجھو گے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری سرزمین سے سورج غروب ہونے کے بعد میرے عرش کے پاس آتا ہے میرے عرش کے پاس سجدہ کرتا ہے آج قیامت کی نشانی ہوئے ایک ادیک ترین نشانی میرے رب نے اس سورج کو بے دور کر کر دیا بتا رہا ہے ڈرا لوگوں بتائی شہید خلقہ من نطفہ گندے قطرے سے پیدا ہو کر اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہو کر جس کے نکلنے کے بعد تیرے باپ پر غسل فرض ہو چکا تھا اور جس کے جانے کے بعد تیری ماں پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا اتنے بڑے سورج کو ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر پندرہ کروڑ ٹن ہائیڈروجن سے یہ چلتا ہے تم کتنی روٹی کھاتے ہو تم کتنا گوشت کھاتے ہو اتنا تم جو ہے غذا کھاتے ہو پورے دنیا کے انسان وہ غذا نہیں کھاتے جو ایک سیکنڈ کے اندر پندرہ کروڑ ٹن ہائیڈروجن ایک سیکنڈ میں میرا رب اسے دے رہا ہے اور وہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے پاس جا کر سجدہ کرتا ہے پوچھتا ہے میرا رب اگر تو اجازت دے گا پہ ہوں ہوگا اگر تو اجازت نہیں دے گا میں طلوع نہیں ہوگا آج اس رب نے اس کی روشنی کو چھین کر اسے بے نور کر کر ہم جیسے نہ فرمان ہم جیسے بے نوازی ہم جیسے داڑھی بڑے ہم جیسے شیطان کے پجاری ہم جیسے مال کے پجاری ہم جیسے دولت کے پجاری سے دنیا کے کتوں کو میرا رب آگاہ کر رہا ہے لوگوں اتنا بڑا سورج جو ایک سیکنڈ کے اندر پندرہ کروڑ ٹن ہائیڈروجن کھا جاتا ہے میں اس کو آج بے نور کر رہا ہوں بے روشن کر رہا ہوں اور آج اسے مردہ کر رہا ہوں کیا تمہاری روح نہیں نکال سکتا کیا میں تمہاری جان کو نہیں نکال سکتا اور جب سورج گرہن ختم ہو جاتا ہے میرا رب اس کی روشنی کو دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کی اس کی توانائی کو اور اس کی قوت کو دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتے ہیں اتنے بڑے سورج کو میں نے مردہ کر دیا اتنا بڑا سورج میرے عرض کے نیچے آ کر ایک ایک پل کی مجھ سے اجازت لیتا ہے میں نے تم سے فجر کی نما تمہارے لیے تمہاری خیر قاری کے لیے تحجد کو رکھا تھا فجر کو رکھا تھا زہر کو رکھا تھا کہ تم بازاروں میں غافل نہ ہو جانا اور اثر کو رکھاتا غفلت میں نہ بڑھ جانا مغرب کو رکھاتا سستی میں نہ آ جانا رات کو رکھاتا بسترے کے جرو کے غلام نہ بن عشاء کو رکھاتا کہ تم بسترے کے جرو کے غلام نہ بن جانا اتنی بڑی نعمتیں دی کبھی تم جھکتے ہو کبھی تم مجھے یاد کرتے ہو اتنا بڑا سورج غروب ہونے کے بعد میرے دربار میں آ کر عرش کے پاس سجدا کر کر اگلی دنوں کا اجازت لیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے میرے آخا جناب محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورج کو اجازت نہیں دیں گے اور جب اجازت نہیں دیں گے وہ سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے وہیں سے دوبارہ درو ہو جائے گا اور جب وہاں سے نکلے گا آخا پر اٹھاتے ہیں کا دروازہ بند ہو جائے گا اے داڑھی مڈو اگر اس وقت جب مغرب سے سورج نکلے گا تم داڑھی نکالنا چاہو گے تو تمہاری داڑھی کا نکالنا قبول نہیں ہوگا اے بے نوازی اس وقت اگر تم نماز پڑھنا چاہو گے اس وقت تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی نمازیوں کو میرا رب اٹھا لیا ہوگا شہیدوں کو اٹھا لیا ہوگا مومنوں کو اٹھا لیا ہوگا ابدال کو اٹھا لیا ہوگا یہ زمین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ گندوں سے بھر دیں گے فاجروں سے بھر دیں گے فاسقوں سے بھر دیں گے فرض کرو کہ یہ سورج آج اگر غروب ہو رہا ہے اور اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے اللہ کون بھی نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی ہے بلی سا تو موید ہوں وہ سا تو و امر یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی نہیں بڑا گھاٹے کا معاملہ بڑا جو ہے نقصان دہ معاملہ اور بڑا دلوں کو دہلا دینا والا معاملہ ہے آج سورج کو بے نور کر کر اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جھجوڑ رہے ہیں ایک وقت آئے گا یہ تمہاری آنکھیں بے نور ہو جائیں گے پیدا قطب القبر وجو میں شمس بل اور جو ہے سورج اور چاند کو ایک لائن کے اندر ہم لا لیں گے فطرت کی سدھر جاؤ یہ سورج کا گرہن نکلنے سے پہلے توبہ کر لو اور کہو کہ رب کائنا کتنا تو قادر مطلق ہے ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے جو خدا سور کو پالتا ہے جو خدا جو خدا کتے کو پالتا ہے جو اللہ سمندر کی مخلوق کو پالتا ہے کیا وہ نبی کی امت کو وقت پر دو روٹی نہیں دے سکتا کیا وہ نبی کی امت کو وقت پر جو ہے دو وقت کے وقت پر دو نیوالے نہیں دے سکتا کیسے بات کر رہے ہو کیسی دنیا کی پوجا کر رہے ہو دے دو دے دو یہ دنیا پوچھنے کے لاحق نہیں ہے کافروں کو دنیا مبارک ہو اس لیے کہ میں میں ان کے لیے جنت نہیں ہے مشرقوں کو دنیا کے محل مبارک ہو سدا لے لو لال قلعہ لے لو تاج محل لے لو وائٹ ہاؤس لے لو سوئٹزرلینڈ کی نہریں لے لو تمہاری دنیا تمہیں مبارک اس لیے کہ دنیا سجل جنت للکافر یہ ہمارا خیز خانہ ہے ہمیں نہیں چاہیے بابا زمین کے خزانے لے لو پیٹرول لے لو ڈرائی فروٹ لے لو اور فروٹ لے لو نہیں چاہیے نہیں چاہیے میرے اللہ نے اسے بنانے کے بعد رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا میرے محبوب نے فرمایا ملعون مل اون فیہا یہ دنیا خدا رسول کی لانت زدہ ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے سوائے وہ چیزیں وہ لمحے جو یہاں بیٹھ کر ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان لمحات کو چھوڑ کر یہ صدقات کو چھوڑ کر یہ خیرات کو چھوڑ کر یہ نیکیوں کو چھوڑ کر مان لو مان لو جب سورج کے بارے میں کہا بات سچی ہوئی جب چاند کے بارے میں کہا بات سچی ہوئی جب زمین کے بارے میں کہا بات سچی ہوئی جب پیٹرول کے بارے میں کہا بات سچی ہوئی میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک ایک چیز کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام باغ میں بیان فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ جھٹلا سکی ہے نہ کیا قیامت تک جٹلا پائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَحْتَ مافی میرے اللہ نے کہا اللہ کے لیے زمین بھی ہے اللہ کے لیے آسمان بھی ہے اللہ کے لیے زمین کے تین حصے لہو ما وما فی الارض وما بینہما زمین کا اوپری حصہ وما بینہما زمین کا نچلے کا حصہ وما تحت تک سرا اور زمین کا تیسرا حصہ زمین کو تین حصوں میں تقسیم آج سے چودہ سو تیس سال پہلے اس قوم کے سامنے جو قوم بکریاں چرانا نہیں جانتی تھی جو قوم ماں اور بیوی کے تمیز کو بھلا بیٹھی تھی ایسی قوم کے سامنے چودہ سو تیس سال پہلے اے سی نہیں تھا ریل گاڑی نہیں تھی راکٹ نہیں تھی سائنس نہیں ٹیکنالوجی نہیں علم نہیں یونیورسٹی نہیں کالج نہیں کہا کہ زمین کے تین پرت ہیں آج سائنس جھک مار کر کہتی ہے زمین کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ٹھوس ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر عمارتیں قائم کی جائیں اور اس کے نچلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گدگدا ہوتا ہے جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اور پھر تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وما تحت سرا وہ میٹیریل کا ہوتا ہے اس میں لوہا ہوتا ہے اس میں چاندی ہوتا ہے اس میں کوئلہ ہوتا ہے زمین کی ان تین پرتوں کو جہالت کے زمانے میں میرے اللہ نے فرما دیا لہو معافی سماوات جو آسمانوں میں ہے وہ معافی زمین کا پہلا حصہ وہاں بیدا ہوما اور زمین کا نچلا حصہ وہاں سرا زمین کا تیسرا حصہ جس کو تحت سرا کہتے ہیں یہ تین حصے بیان کیے اب دیکھو کلام پاک کے اندر تیس کے بارے میں سور اعلیٰ میں میرے اللہ نے فرمایا احوا کہ جب زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے اور زمین سے ہریالی پیدا ہوتی ہے میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس کو زندہ رکھنا چاہوں زندہ رکھتا ہوں اور ایک وقت آنے کے بعد اس کو میں مار دیتا ہوں آج جو پیٹرول نکل رہا ہے آج جو کیمیکل نکل رہا ہے آئل نکل رہا ہے ڈیزل یا جو ہے کروسین نکل رہا ہے چودہ سو تیس سال پہلے اللہ نے زمین کی تین پرت کا تذکرہ کیا ایک اوپری پرت جو ٹھوس ہے اس کے بعد کی جو پرت ہے جو گدگدی ہے یعنی آٹے کو پتلا کر دے پانی ڈال کر ایسی پرت ہے اس کے بعد وما تحت سرا وہ میٹیریل والی پرت ہے یہ تیسری پرت ہے اب یہ جو پیٹرول ہے یہ زمین کی پہلی پرت کے بعد دوسری پرت کے آخری حصے میں یہ پیٹرول ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا اللہ نے کلام پاک کے تیسرے پارے میں سورہ آلہ میں فرمایا ان احوا کہ جب زمین سے سبزہ نکلتا ہے ہریالی نکلتی ہے اللہ جب تک اسے باقی رکھنا چاہے باقی رکھیں گے اور جب اسے مارنا چاہے مار دیں گے یہ عرب کی سرزمین کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جس وقت اللہ نے کائنات کو پیدا کیا نعمتیں ہی نعمتیں تھیں کاٹا نہیں تھا بلکہ ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے یہ جو کنکڑی تھی ہمیں ہم جیسے فالودہ کھاتے ہیں یہ فالودے کی طرح کنکڑی تھی کوئی انگور کھٹا نہیں تھا کسی سیب پہ بیج نہیں تھا کسی گلاب کے درخت کے اندر کاٹا نہیں تھا کیوں انسان دنیا میں پہلی مرتبہ آیا اس حتیٰ کے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ سمندروں کا پانی بھی بیٹھا تھا کھارا نہیں تھا انسان نے ایک گنا کیا تو اللہ نے سیب میں بیج ڈالے دوسرا گنا کیا اللہ نے کاٹے پیدا کیے تیسرا گنا کیا دس فیصد درختوں سے پھلوں کو ختم کر دیا اور خطا کی اللہ نے بیس فیصد اب یہ ہوا کہ پہلے انسان کو پھل اگانے نہیں پڑتے تھے جہاں چاہا جہاں ہر درخت پھلدار ہوتا تھا ہر درخت میں پھول لگا ہوتا تھا اور زمین کہیں پتھریلی نہیں تھی ایسی ہوتی تھی زمین کو مخمل محمل بچھایا گیا ہو اور اس پر وہ چل رہا ہے کوئی جانور اس کا نافرمان نہیں تھا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک یہ نعمتوں سے بھرپور تھی جنت کی نعمتیں جنت کی لذتیں اس دنیا کے اندر تھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم پھر انسان گناہ کیا سمندر کا پانی کھارا ہوا پھر انسان گناہ کیا ندی نالا نلے نالے اور تالاب خشک ہونے لگے انسان گناہ کیا درختوں سے پھل غائب ہونے لگے انسان گناہ کیا درخت کے اندر پھل زہریلے پیدا ہونے لگے انسان گناہ کیا اللہ نے زمین کے سانپوں کو باہر کر دیا انسان گناہ کیا اللہ نے بچھو کو جو ہے جنگلوں سے نکال کر آبادی کے اندر لے آئے انسان گناہ کیا اللہ نے درندوں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ وہ انسانوں پر حملہ کیا کرے گنا کرتا گیا گنا کرتا گیا اس کی مشکلات بڑھتی گئی اور اس کی مشکلات بڑھتی گئی تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی تو ہریالی پیدا ہوئی اور ہریالی پیدا ہریالی کہاں ہوتی ہے زمین کی اوپری سطح پر اندر تو نہیں ہوتی نا اوپری سطح پر پیدا ہوتی ہے تو کروڑوں کروڑوں لاکھوں مربع کلومیٹر زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہریالی کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد حالات بدلے کسی قوم نے نافرمانی کی اور کسی قوم پر عذاب آیا اللہ نے اسے الٹ دیا اب الٹ دیا تو زمین کا اوپری پرت اندر کے پرت سے جا ملا اور اندر کا جو پرت تھا وہ اوپر آ گیا یہ درخت یہ سبزہ یہ ہریالی یہ کھیت یہ کھلیان یہ ندی یہ تالاب کہاں چلے گئے زمین کا وہ حصہ جو اوپر اور نیچے کے درمیان ہے اب وہ پتے اور وہ ندی اور تالاب اور وہ پانی اور وہ کیمیکل سب مل کر سڑنے لگے اور گلنے لگے اور پھر اس کے بعد یہ پیٹرول ہو گیا یہ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چودہ سو تیس سال پہلے حقائق بیان کیے ہر چیز کا تذکرہ بیان کیا جب پیٹرول کو بیان کر دیا جب سورج گرہن کو بیان کر دیا جب چاند گرہن کو بیان کر دیا تو میرے اللہ نے فرمایا نماز چھوڑو گے تو عذاب پاؤ گے کیا یہ بات سچ نہیں ہوگی میرے اللہ نے کہا بے پردہ جاؤ گے تو میرا قہر ٹوٹ پڑے گا حرام کھاؤ گے رحمتیں ختم ہو جائیں گی برکتیں ختم ہو جائیں گی آج یہ سورج ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہاری حقیقت کیا ہے تم سے کروڑوں اربوں خربوں گنا میں بڑا ہوں مجھ میں طاقت ہے مجھ میں قوت ہے ایک سیکنڈ کے اندر پندرہ کروڑ ٹن ہائیڈروجن میں کھا لیتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے پورے زمین کے دھرتی کے انسان اتنا نہیں کھاتے جتنا میں کھا رہا ہوں اور لاکھوں کروڑوں سال سے کھا رہا ہوں نہ صرف میں کھا رہا ہوں یہ تو اس دھرتی کا سورج ہے اس طریقے کے سوا ارب سورج سوا ارب سورج اللہ نے فضا میں پیدا کی ہے اور ایک سورج اور دوسرے سورج کے درمیان کئی ارب کلومیٹر کا فاصلہ سب کو اللہ پال رہا ہے سب کو اللہ روشنی دے رہا ہے وہ اللہ دو وقت کی روٹی اس کے کلمہ پڑھنے والے مومن بندے کو نہیں دے گا وہ اللہ اس کے حضور سجدہ کرنے والے کو نہیں دے گا مان لو آج یہ گرہن سوا تین بجے ختم ہو رہا ہے اس گرہن کے ختم ہونے سے پہلے رب کائنات کے دربار میں سجدہ و سجود ہو کر اور اپنے اس کے حضور میں سجود ہو کر معافی مانگ لو اس سے عبرت پکڑ لو اس سے عبرت نہیں پکڑو گے پھر اور کسی چیز سے عبرت نہیں پکڑ سکتے اور کسی چیز سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہماری سلامتی ہماری عزت ہماری رفت اور ہماری سربلندی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم صرف اللہ کے ماننے میں ہے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے میں ہے قرآن اور حدیث کے ماننے میں ہے سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ولیلین ولا کن المنافقین اللہ عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے مومنوں کے لیے لیکن منافق نہیں جان آج جی یہ داڑھی رکھے تو کیا ملتا ہے نماز پڑھے تو کیا ملتا ہے پگڑی رکھ ڈالو لوگ کہیں گے ملا عمر بن رہا ہے کیا اسامہ بن رہا ہے کا قرآن کہتا ہے ولا لا یعلمون وہ کہتے ہیں سچ بولنے کے لیے سچ بولے تو دنیا چلتی کیا سچ بولے تو کاروبار چلتا کیا اور حیا کو اپنائے آج حیا کو اپنانے والے کو آج دین پر چلنے والے کو لوگ بے وقوف نہیں کہتے قرآن ان کو کہتا ہے ولا المنافقین یہ ایک نمبر کا منافق ہے ایک نمبر کا منافق جو دیندار کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ والے کو کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے نبی کے ماننے والے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے سنت کے مطابق نکاح کرنے والے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں فلموں میں کام کرنے والے ہجڑے زانی بدکاروں کی بولیاں لگ رہی ہیں ایک ایکٹ کے اندر آنے کروڑوں روپے لے رہے ہیں ایک جو ہے نیو ایئر کے موقع پر اسٹیج پر آ کر بیس سیکنڈ اور جو ہے دو منٹ کا ڈانس کرنے کے لیے بیس بیس کروڑ ان کی شرم گاؤں اچھالنے کی قیمت لگائی جا رہی ہے ان کا سینا اچھالنے کی قیمت لگائی جا رہی ہے مسلمانوں دھوکے میں نہ ہو کہ ان کی شرم گاہ اچھلنے کی قیمت لگ رہی ہے ٹینس گیم کی قیمت لگ رہی ہے کرکٹ کی قیمت لگ رہی ہے فٹ بال کی قیمت لگ رہی ہے اور اسمبلی کی سیٹوں کی قیمت لگ رہی ہے مسلمانوں دھوکے میں نہ ہو پلا تورن کم الحیات دنیا ولا یورن کم بلّہ غرور میرے اللہ نے کہا یہ دنیا کے مٹکے چمکے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال یہ کرسیاں یہ عہدے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے فلی اللہ عزت ولی رسول ہی جب یہ چاند بے نور ہو جائے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا یہ ستارے بکھر جائیں گے اور یہ زمین کے اندر ہمالیہ پہاڑ پانچ کلومیٹر اوپر ہے تو بیس پر آٹھ کلومیٹر زمین کے اندر دھسا ہوا یہ جو زمین کی اوپری پرت ہے یہ اوپری پرت زمین کی نچلی پرت سے الگ ہے یعنی یہ یہ کشش سخل جو کہتے ہیں یہ زمین کی اوپری پرت کو ہلا رہی ہے تو اسے قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ جتنے اوپر ہیں اس سے کئی گنا نیچے زمین کے اندر دھسا دیے میرے رب نے جیسے ہمالیہ پہاڑ پانچ کلومیٹر بلندی تو بیس پر آٹھ کلومیٹر اللہ نے اسے زمین پر دھسایا اندازہ لگاؤ یہ بیس پر آٹھ کلومیٹر زمین سے اڑ کر فضاؤں کے اندر روئی کے کال کی طرح یہ اڑنے لگیں گے جانور جمع ہو جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا و الجبال کل ہی نیل اور یہ جو ہے پگھلے ہوئے تابے کی طرح ٹوٹ کر آسمان گرنے لگے گا مان لو مان لو یہ سورج گرہن سے پہلے توبہ کر لو ورنہ تم پر اگر قیامت آئے گی تمہاری بے پردہ رنڈی عورتوں پر تمہاری بے پردہ رنڈی بیویوں پر اور اولاد پر قیامت آئے گی یا ربکم ان زلزلت رب شیء عظیم بڑا خطرناک جھٹکا ہے نہیں برداشت کرو گے نہیں برداشت کرو گے نہیں برداشت کرو گے ایک ماچس کو جلا کر اس کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ابھی انگریزی ممالک میں ایک ملک کے اندر جھٹکا لگا وہ قیامت کے جھٹکے کا کروڑ میں درجے کا جھٹکا لیکن ملک والے برداشت نہیں کر سکے اس ملک کا جو شاہی محل تھا اسے برداشت نہیں کر سکا فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی فوجی اڈے تباہ ہو گئے مانو یہ چھوٹا سا جھٹکا دس لاکھ آدمیوں کو مجبور مزدور بنا کر دس لاکھ آدمیوں کو روٹ کا کر دیا گھر سے بے گھر کر دیا سورہ حج کی پہلی آیت میں میرا رب کہتا ہے یا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم خطرناک جھٹکا ہے یوم یو تذهل کل مرضیات اما ارزاد کہ جب دودھ پلانے والی ماں جب دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور جب دودھ پلا رہی ہوگی اور جھٹکا آئے گا تو بچہ اسے پتا نہیں کہ قیامت کیا ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے وہ کہے گا امی جان امی جان میرا دودھ ابھی جو ہے ختم نہیں ہوا میری بھوک مٹی نہیں میری پیاس مٹی نہیں کہتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ اما مڑ کر بچے کی طرف دیکھ کر کہے گی نہیں میں تجھے نہیں پہچانتی کہ تو کون ہے یوم ترونا تز ہلو مرضیات اما و وتضع کل ذات حمل حملہا حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اے فاسقو اے فاجرو اے سود کھانے والو اے رشوت کھانے والو اے میرے رب کے گھر کو ویران کرنے والو آج جمعہ کا دن تھا اور یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ میرے آقا نے ایک روایت میں فرمایا اگرچہ کے بعض محدثین نے کہا کہ روایت ضعیف ہے کہ قیامت قائم ہوگی محرم کے مہینے میں قائم ہوگی اور جمعہ کے دن قائم ہوگی اور سائنسدانوں نے بتایا ایک ہزار سال کا خطرناک سورج گرہن آج ہونے والا ہے آج جمعہ بھی تھا آج محرم بھی تھی آج سورج گرہن بھی تھا پھر اس کے باوجود کتنے کمینے کتنے سنگ دل کتنے شیطان کے سے پیدا ہونے والے نسل حرامیوں نے آج کی فجر بھی چھوڑی ہوگی اس ہے پجر کے چھوڑنے کے بعد کوئی شک نہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں سورج کام گیا چاند بے نور ہو گیا زمین تھرا گئی فرشتے ڈر گئے مخلوق تھم گئی جانور رونے لگے ابھی سے پاک میں آتا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر جانور باویلا مچاتے ہیں مردے کام جاتے ہیں قبرستان سہم جاتے ہیں قبرستان سہم گئے جن ڈر گئے فرشتے لڑک گئے گئے آسمان کام گیا زمین تھرا گئی کس نطفے سے تو پیدا ہوا انسان اور مسلمان کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہوتا آج کی تحجد تیری نہیں چھوٹ سکتی تھی آج کی فجر نہیں چھوٹ سکتی تھی تیری پیشانی میں نہیں لکھا ہے کہ نے فجر پڑھی یا نہیں پڑی میری پیشانی میں نہیں لکھا ہے کہ میں نے فجر پڑی نہ پڑی آج ہمارے ایمان اور ہمارے مومن اور منافق ہونے کا یہ سورج گرہن فیصلہ کر رہا ہے جنہوں نے آج درہ وہ مومن ہیں اور جنہوں نے آج آج نہیں ڈرا وہ مومن نہیں ہے وہ منافقوں کی جماعت میں ہیں جس کو میرا رب کہتا ہے ان المنافقین فطر کے من النار ہماری آنکھوں نے تو دیکھا کہ فجر میں معمولی ہی مجمع تھا اب ہماری آنکھیں اثر میں دیکھیں گی عشاء میں دیکھیں گی معمولی ہی مجمع ہے ہاں کرو مرو جب اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسخانها جب زمین کو ہلا دیا جائے گا دیکھنا یہ بنگلہ کتنا کام آئے گا یہ جورو کتنی کام آئے گی یہ مال کتنا کام آئے گا یہ دولت کتنی کام آئے گی ہم بھی دیکھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب جب قیامت کو بپا کرے گا اے مغرورو اے متکبرو میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر خانہ کعبہ میں لگے ہوئے حضرت کا واسطہ دے کر میری بات مان لو سلامتی اسی میں ہے میری بات مان لو دنیا کی کامیابی اسی میں ہے میری بات مان لو خبر میں راحت اسی میں ہے میں علیہ اجرا میں کوئی تم سے ہدیہ نہیں مانتا میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانتا پیغمبروں نے جو بات کہی وہی بات کو میں دوہرا رہا ہوں قرآن کی صورتوں نے جو بات کہی وہی بات میں دوہرا رہا ہوں پچھتاؤ گے میرے رب کی قسم بچتا گے اپنا پیشاب پینے کا وقت آئے گا اپنا پاخانہ کھانے کا وقت آئے گا بیوی ساتھ نہ دے گی اولاد ساتھ چھوڑ دے گی تجوریوں میں مال ہوگا کام نہیں آئے گا چھوڑ دو چھوڑ دو سوا تین سے پہلے کر لو سورج گرہن کو گواہ بنا کر سورج چاند کو گواہ بنا کر اے رب کائنات میں چاند اور سورج کو گواہ بنا کر آج میں دنیا کو تین طلاق دیتا ہوں ساری مال اور سارے دولت کو میں تیرے راستے میں نچھاور کر دیتا ہوں اے اللہ تم میرا رب ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے میرے درمیان نہ دنیا ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے مان لو مسلمانوں مان لو آخری مرتبہ صفا بروا کا واسطہ دے کر اور حجر اسود کا نبی کے روزے کی جالی کا نبی کے گمد قدرا کا مان لو ایسا تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا ایسے تمہیں کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں کرے گا ورنہ قیامت کا جو جھٹکا آئے گا قیامت کی جو کی آئے گی حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو صلاح کو اٹھا لیں گے اور ایمان والوں کو اٹھا لیں گے حتیٰ کہ زمین پر ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اس کو بھی اللہ اٹھا لیں گے اس کے بعد فاجروں فاسقوں میرے تمہارے مومن مسلمان کہنے سے کیا ہوگا میں بادشاہ کہوں ہندوستان کا وزیر اعظم کہوں تو ہو جاؤں گا آپ ہندوستان کے وزیر خزانہ کہے ہو جائیں گے آپ کا بیٹا ڈاکٹر کہنے سے ڈاکٹر ہو جائے گا آپ کی بیٹی انجینئر نہیں نا تو جب یہ کہنے سے نہیں ہوتا تو مومن مسلمان کہنے سے بھی تو نہیں ہوتا نا تو اس وقت ایسے جھوٹے مکار ایار منافق رہ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت بپا کریں گے قیامت بپا کرنے کے بعد قیامت قیامت کے جھٹکے قیامت کے حالات ان پر لائیں گے اے اللہ ہم ہماری حفاظت پر با ہم سہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہمیں فاجروں میں نہ بنا ہمیں فاسقوں میں نہ بنا ہمیں دولت اور دنیا کے پجاریوں میں نہ بنا ہمیں شیطان کے پجاریوں میں نہ بنا مولا تیرا نام جھوٹ ہی صحیح ہم لیتے ہیں اس جھوٹ کو سچ کر دے اے اللہ ہم زبان سے کہتے ہیں اس زبان کی بات کو دل تک پہنچا دے مولا خون کے قطرے قطرے میں آخرت کی محبت پیدا کر دے تیری عظمت پیدا کر دے ورنہ تیرے جھٹکے کو قیامت کی ساتھ کو نہیں برداشت کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے زمین کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ موت دے دیں گے پھر اس کے بعد آس پہلے آسمان کو ختم کر دیں گے اور پہلے آسمان کے فرشتوں کو ختم کر دیں گے دوسرے آسمان کو ختم کریں گے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو ختم کریں گے تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں عرش کے فرشتے کام جائیں گے حضرت میکائی کو بلائیں گے حضرت اسرافیل کو بلائیں گے کون سے مال کے غرور نے تجھے تباہ کر دیا کون سے دولت کے غرور نے تجھے برباد کر دیا کون سی بیوی تیری کلو پترا ہے کون سی بیوی تیرا اس کا حسن باقی ہے وہ کون سی عورت ہے جس کے پاخانے کے راستے سے گندگی نہیں نکلتی جس کے کان میں مر نہیں جس کے آنکھ میں گندگی نہیں وہ کون سی بیوی جس کی شرمگاہ حیث و نفاذ کا خون نہیں نکلتا نالائک کتے کے بچے اس کی گلابی میں آخرت کو چھوڑ رہا ہے حضرت میکائل کو بلائے گے حضرت اسرافیل کو بلائے گے حضرت جبرحیل کو بلائے گے حضرت اسرائیل کو بلائے گے بڑے بڑے فرشتے فرشتوں کے سردار تیری کیا حیثیت میری کیا حیثیت شیخ عبد القادر جی کی کیا حیثیت حضرت خواجہ بختیار کاکی کی کیا حیثیت حضرت نانتوی کی کیا حیثیت حضرت تھانوی کی کیا حیثیت شہدائے بدر اور شہدائے عہد کی کیا حیثیت میرا رب ان بڑے فرشتوں کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا آج ہم تمہیں بے جان کر دیں گے ابھی سے پاک میں آتا ہے اس منظر کو دیکھ کر عرش کو اٹھانے والے فرشتے کام جائے گے رب کے حضور سجدے میں گر جائے گے میرا رب رحم کر جبرائیل کی روح کو تو لے لے گا پکائی کی روح کو تو لے لے گا ان کی نہ نکالنا اللہ کہیں گے کل من علیہ فان ویبقا وجہ کا ذل جلال والاکرام اکرام ہر چیز کو پنا دیں گے ہر چیز کو پنا دیں گے اے زمین تو مر جا اے تاج محل تو مر جا مرو مرو بلڈنگوں کے پیچھے مرو عمارتوں کے پیچھے مرو زر کے پیچھے مرو زیور کے پیچھے مرو زن کے پیچھے مرو اولاد کے پیچھے مرو میں نے کہا نا میری بات مان لو میری بات مان لو اور سورج گرہن کو گواہ بنا کر توبہ کر لے میرے بھائی گی ورنہ جبرائیل کو موت آئے گی میکائیل کو موت آئے گی اور اسرافیل کو موت آئے گی اور آسمان کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کام کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی سوا تین بجے تک میلاد کا جلسہ نہیں ہے نا یہ ارے قیامت کا بیان ہر بے حیا قسم کے لوگ بند کرو بھائی اسے ایک گیا اس کے پیچھے بکریوں کی طرح دوسرے جانے لگے بڑے بڑے فرشتوں کو موت آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ عرش کے اٹھانے والے حاملین عرش فرشتے جو ہے وہ روئیں گے وہ کب کب آئیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کلو من علیہ پان ویبقا وجہ ربی کا ذل علی والاکرام تمام کو ہم فنا کر دیں گے تیرے رب کی آشان باقی رہے گی اللہ باقی رہے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حاملین عرش کو بھی ختم کر دیں گے اللہ صرف عرش باقی رہے گا اور اللہ کی ذات باقی رہے گی اب کہو دولت والو اب کہو مال والو اب کہو زمین والو میرا اللہ چیخ کر کہے گا لمن الملک اليوم آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے کہو کہو میں ایم ایل اے تھا کہنے کی میں ایم پی تھا میں منسٹر تھا میں کاؤنسلر کا چمچا تھا میری دادا گیری چلتی تھی آئی نل آئین الجبارون آئی نل کیا میرے محبوب نے جھوٹ کہا میرے قرآن نے جھوٹ کہا دولت کی پوجا میں مرتے ہو عورت کی پوجا میں مرتے ہو پیسوں کی پوجا میں مرتے ہو اب دو زبان ہے تو جواب دو مال ہے تو جواب دو حکومت ہے تو جواب دو آئین المتکبرون رون الجبارون کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے کہاں گئے تکبر کرنے والے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم پھر جواب دے احاظی انہار و تجری تحتی کہتا تھا نا میرے ختم تلے نہریں بہتی ہیں قارون جواب دے کہتا تھا نا اتنے اونٹوں پر میرے خزانے کی چابیاں جاتی تھی آمان کہتا تھا نا کہ میری وزارت مضبوط ہے شداد کہتا تھا نا کہ میں نے دنیا میں جنت بنا لی اے شداد و جواب دو اپارٹمنٹ کو بک کرنے والوں دنیا کی پوجا کرنے اندر ہی کام نہیں آئے گی ایک جھٹکے میں ابھی میتھا کے علاقے کے اندر تم نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا یہ نقلی سیمنٹ میں بننے والے یہ نقلی کمی میں بننے والے عمارتوں کو کیا ہوگی حالت یہ من ملک لوگ آج کے دن ہوگی بادشاہ کس کی بتاؤ این الجبار بار المد جب جواب مشرق میں نہیں آئے گا فریشو تم جواب دو میکائیل تم جواب دو اسرائیل تم جواب دو جبرائیل تم جواب دو پیغمبر تم جواب دو صحابہ صدیق تم جواب دو فاروق تم جواب دو متکبرو جواب دو گھمنڈیوں جواب دو حاکم و جواب دو محکوم و جواب دو لمن الملک اليوم آج کے دن بول سکتے ہو تو بولو میرا رب کہتا ہے للہ الواحد الخہار ایک زبردست طاقت رکھنے والے کی آج قوت ہے مان لو مان لو توبہ کر لو داڑھی بڑا کر کچھ نہیں ملے گا دنیا کی پوجا کر کر کچھ نہیں ملے گا یا عورت تمہیں تباہ کر دے گی یا اولاد تمہیں تباہ کر دے گی اور تباہ ہونے سے پہلے میرے رب کے کلام نے متنوع کیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ تمہیں غافل نہ کرے اللہ کے ذکر سے یہ مٹھی بھر جماعت مجاہدوں کا جو دستہ ہے میں نے کہا کہ ان پر اللہ کی مدد ہے اللہ کی نصرت ہے حدیث پاک میں سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی ایماندار کا جینا متقی کا جینا پرہیزگار کا جینا محال ہو جائے گا کسی خبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا اے رب کا کاش میں اس خبر میں ہوتا تقوی کے ساتھ جی سکتے ہو حلال کے ساتھ جی سکتے ہو نبی کی سنتوں کے ساتھ آج اس ماحول میں جی سکتے ہو آج خبر کی یاد ہمیں نہیں آتی آج کسی شہید کی یاد نہیں آتی آج بلال حمزہ اور طلحہ زبیر کی یاد ہمیں نہیں آتی فرمایا کہ لوگ جس طریقے سے بکریاں بکریاں بھیڑیے سے ڈر کر غاروں میں پناہ لیتی ہیں ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا اہل تقوی متقی پرہیزگار لوگوں کے شر سے امریکہ کی بدماشی سے برطانیہ کی بدماشی سے وقت کے فرعون وقت کے دجال وقت کے حامان شدادوں سے ڈر کر غاروں میں پناہ لیں گے اور ان کا دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ان پر اللہ کی مدد ہوگی ان پر اللہ کی نصرت ہوگی میں نے کہا یہ طالبان کہاں سے پیدا ہوا ملا عمر ایک مدرسے کے استاد تھے امریکہ سو مرتبہ جنم لے میرے رب کی ختم طالبان کو نہیں بگاڑ سکتا گزشتہ سال دو ہزار نو میں ساٹھ پر آٹھ حملے ہوئے صرف لکھ کر رکھ لینا نوٹ کر لینا طالبان نے امریکہ پر اور اس کے اتحادی فوجوں پر کتنے حملے کیے ساٹھ پر آٹھ طالبان کے پاس کوئی کارخانہ ہے طالبان کو دنیا کا کوئی ملک مدد کرتا ہے اس کے پاس راکٹ ہے اس کے پاس بم ہے اس کے پاس سائنس ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے کچے گھروندے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کچی مٹیوں کے علاوہ توڑا بورا کی پہاڑیوں کے غاروں کے علاوہ میرے رب کی قسم اس کے پاس کوئی چیز نہیں اس وقت کے فرعون نے اقتصادی پابندی اس ملک پر ڈال رکھی ہے کوئی امپورٹ نہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں اسی میں جیو اسی میں مرو ساٹھ پر آٹھ حملے ساٹھ پر آٹھ حملے کے اندر گیارہ سو اتحادی فوجی جو امریکہ کی سپورٹ کیے گیارہ سو کتے مرے ساڑھے چھ سو خالص امریکہ کے کتے مرے ایک سو اسی پر ایک فوجی گاڑیوں ایک عدد اگر غلط ہو تو خدا جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے سورج گرہن ہے خدا اپنے عذاب کی جھلک اپنے غضب کی جھلک اپنے غصے کی جھلک آج دکھا رہا ہے میرے آقا میرے محبوب سورج گرہن کو دیکھ کر ڈر کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے اس سورج کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کوئی جھوٹ نہیں اور جھوٹوں کی یہ بات نہیں ایک سو اسی پر ایک فوجی گاڑیاں ساٹھ پر آٹھ تیارے ساڑھے چھ سو امریکی فوجی اور گیارہ سو اتحادی فوجی ساٹھ پر آٹھ فدائی حملے اور بتائیے اتنی بری ایک ایک تیاری کی قیمت کیا ہوتی ہے ایک ایک فوجی کی آپ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں لاکھوں افغانی فوج تباہ ہوئی افغان تباہ ہوئے طالبان تباہ ہوئے اس قید خانے سے چھٹکارے پانے کو تباہ کہتے ہیں اللہ کی جنت میں جانے کو بربادی کہتے ہو حوروں سے نکاح کرنے کو بربادی کہتے ہو جنت کے نہروں میں غوطہ مارنے کو برباد تمہاری دنیا تمہیں سلامت ان نوجوانوں کے قسمتیں پھوٹ گئی اور ان کی قسمتیں گل ہو گئی کہ انہوں نے جنت کو وقت سے پہلے پا لیا ہم سڑی ہوئی دنیا کے اندر تیر رہے ہیں اس سڑی ہوئی قدلی دنیا کے بیوی بچوں کے فتنوں کے اندر مبتلا ہیں سلام ہو تم پر اے شہدا سلام ہو خدا کی رحمتیں ہو خدا کی برکتیں ہو اور تمہاری خبروں سے بہت تو ہم نے محسوس کیا کہ افغانستان کی سرزمین کے اندر اس کرزائی حکومت نے ایک شہید کی خبر پر پہرا نہیں لگایا کہ جس شہید کی خبر سے پھوٹ پھوٹ کر خوشبو نکل رہی تھی کہاں کی خوشبو تھی اس مٹی سے لوگ بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے شفا پا رہے تھے ہزار مرتبہ آئے کون سی چیز ہے ان کے پاس ایک پگڑی سادہ کپڑا اور کوئی چیز نہیں اللہ کی مدد ہے اللہ کی نصرت ہے بدر کے فرشتے ہیں عہد کی نصرت ہے مان لو اسی میں عزت ہے مان لو اسی کے اندر کامیابی ہے ملا عمر ایک استاد تھے مدرسے کے مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے تھے طالبان کہتے ہیں طالب علم کو پڑھنے والے کو دینی پڑھنے والے کو طالب علم کہتے ہیں دینی مدرسے میں مکتب میں پڑھنے والے کو مدرسے میں پڑھا رہے تھے ماسکو رشیا کی لڑائی میں آپ کی ایک آم شہید ہو چکی تھی ایک آم سے معذور تھے بچوں کو پڑھا رہے تھے رشیا کی شکست کے بعد افغانستان کے اندر حکمت یار میں اور مسعود کے اندر خانہ جنگی ہو گئی وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کی حکومت حکمت یار کو ملے اور مسعود چاہتا تھا کہ مجھے ملے ان میں کچھ سچائی پر تھے یہ کچھ باطل پر تھے لیکن دونوں کی ان فرقہ وارانہ جنگ کی وجہ سے ظلم بہت ہو چکا تھا اور ہتھی بہت ہو چکی تھی خون خرابہ یہ جنگ سے نجات نہیں پائے تھے کہ ان کی آپسی جنگ کی وجہ سے افغانی مر رہے تھے ایک خاتون جب ملا عمر حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے اپنے بالوں کو بکھیر کر گوشے کے ساتھ پردے کے ساتھ حضرت ملا عمر کی درجگاہ میں آئی او ملا عمر حدیث پڑھاتے ہو قرآن پڑھاتے ہو کیا تمہارے قرآن میں اس کا کوئی علاج ہے کیا تمہاری حدیث میں اس کا کوئی علاج ہے ملا عمر کہنے لگے کیا بات ہے بہنا کیا بات ہے کہنے لگے یہ حکمت یار اور مسعود شاہ کی حکومت نے اور ان کے آپسی لڑائیوں نے ہمیں تباہ کر دیا مجھ سے میرے شوہر کو چھین لیا مجھ سے میرے اکلوتے بیٹے کو چھین لیا میرے بھائیوں کو میرے ماں باپ کو چھین لیا میں تن تنہا تھی لیکن حکمت یار کی فوج نے میری جوان بیٹی کو اٹھا کر لے گئے خدا خدا جانے جانے اس اس اس کی آبرو لوٹے گی قتل کر کر کے کے جسم سے اڑائے جائیں گے کیا ہوگا تمہارا قرآن کیا کہتا ہے تمہاری حدیث کیا کہتی ہے کیا یہی کہتی ہے کہ چار باری کے اندر ستے کے دیوالے کھا کر تم قال اللہ قال رسول کا درد دیتے رہو یہاں عزتیں لٹتی رہیں یا قتل کا بازار گرم ہوتا رہے یہاں افغان کی سرزمین خون چر انگریز ہوتی ہے کیا تم یہی کام کرتے رہو گے تمہاری بیوی بچے تمہیں عزیز ہیں ملا عمر کہتے ہیں اس بہنا کی آواز سننے کے بعد میں نے درس کو بند کر دیا ساری رات روتا رہا ساری رات تڑپتا رہا ساری رات بچلتا رہا اے رب کائنات ایک ٹانگ سے معذور اور ایک آنکھ سے معذور بندہ ان بندوں کی کیا مدد کر پائے گا اے رب کوئی راہ دکھا دے اے میری مولا کوئی راستہ بتا دے فرماتے ہیں کہ تحجد کا وقت تھا ہلکی سی غنودگی آئی آپ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر فرمایا ملا عمر کام کرو مدد ہماری ہوگی اللہ کی نصرت ہوگی کام کرنا تمہارا کام ہے جاؤ جہاد کرو الا کلمت اللہ کے لیے تم اپنی جان دے دو اہل کلیمت اللہ کے لیے تم طلبہ کو جمع کر لو اب ان کے سامنے طلبا تھے ان طلبا کو انہوں نے کہا کہ یہ عورت کا ماجرا یہ میرے خواب کا ماجرا سارے طلب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ارد گرد کے جو مدارس تھے ان مدارس کے طلبا میں تحریک چلائی وہ جمع ہو گئے تو طالبان ان کو کہتے ہیں علوم نبوت حاصل کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابی بشارت پر قدموں کو آگے بڑھانے والے دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکرائے گی ان کے تابوت بن کر ان کے ملکوں میں واپس جائیں گے دنیا کی کوئی قوت ان سے ٹکرائے گی وہ تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی دنیا میں کتنی تنظیمیں آئی دنیا میں کتنی تحریکیں آئی ان تنظیموں کا وجود ختم ہو گیا ان تحریموں کا وجود ختم ہو گیا سرزمین ہند کے اندر خالصان کی تحریک آئی انہوں نے اپنا الگ پاسپورٹ بنایا انہوں نے اپنا الگ سکہ بنایا اپنا پرائم منسٹر الگ بنایا اپنا ملک الگ بنایا کون جانتا ہے خالصان کو آج دنیا کے چپے چپے میں آج بھی نیٹو کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے تیس پر چار حصوں میں صرف ایک حصے پر نیٹو کی حکومت ہے اقوام متحدہ کی حکومت ہے اور تیس پر تین حصوں پر ملا عمر کی بات چل رہی ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کے راستے میں چلنے والے چلانے والے اللہ کے لیے زندگی لگانے والے کبھی انہوں نے دنیا سے جی نہیں لگایا بلکہ دنیا کو اس گری ہوئی نگاہ سے دیکھا ایک طالب علم مجاہد زخمی ہو کر جب ہاسپٹل کے اندر گیا اور اس کی دونوں آنکھیں بمباری اور گولی باری کی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی اللہ عبری اجازت کے لیے گئے ایک آنکھ تو رشیا کی جنگ میں اور جہاد میں شہید ہو چکی تھی فرمایا ڈاکٹروں کو بلایا علماء کو بلایا علماء کرام شریع نقطۂ نظر سے اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ میری آنکھ نکال کر اس بندے کے لگا دی جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں لگائی جا سکتی ہے اسی آنکھ اسی لمحے اس آنکھ کو اس طالب علم کو دے دی جائے اور انہوں نے اصول دستور یہ بنایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین میں کسی بھوکے کے پیٹ بھرنے تک کوئی جو ہے افسر تنخواہ نہیں لے گا بہرحال یہ اللہ والوں کی جماعت ہے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے راستے پر چلیں گے اللہ کی مدد نصرت آئے گی خدا نے اپنی قدرت خدا نے اپنی عظیم نشانی ان والقمر آیتان من آیت اللہ سورج کا گرہن لگنا چاند کا گرہن لگنا یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ختم ہونے سے پہلے طلاق مغلدہ دے دو اولاد کی محبت بیوی کی محبت کارخانے کی محبت اور دولت کی محبت کو دل سے نکال دو اسی میں کامیابی ہے اور پھر میں بتاؤں گا اگلی جمعہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں ہمارے گھروں میں ہماری اولاد میں ہمارے جو ہے نسلوں میں اور ہمارے جسم میں ہمارے کارخانوں میں کیا کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا فرمائے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا سے اسلام مسلمان دشمنوں کو غاصبوں کو قدم فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اور اسلام کا بول بولا فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین